معن بن عیسیٰ نے کہا ہمیں معاویہ بن صالح نے ابو ظاہریہ سے حدیث بیان کی انہوں نے جبیر بن نفیر سے انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانوروں میں سے قربانی کا ایک جانور چپا کر کے فرمایا صوبان اس کے گوشت کو درست کر لو یعنی ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لو پھر میں وہ گوشت آپ کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو دس